اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مول ہے تو کیا ہی اچھا مول اور کیا ہی اچھا مددگار